اختر صاحب رحمۃ اللہ کی ناز شریف کے اشعار ہیں فدا تجھ پہ اے خاک شہر مدینہ فدا تجھ پہ اے خاک شہر مدینہ مبارک تجھے ہو اے عرض مدینہ نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ مبارک تجھے ہو اے عرض مدینہ نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پاس جب سید دو جہاں ہے تیرے پاس جب سید دو جہاں ہے نہ کیوں رش کے ہو پھر مدینہ نہ کیوں رش کے ہو پھر مدینہ یعنی آسمان بھی اس پر رش کرے گا کہ مدینہ تیرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے جن کی وجہ سے کائنات بنائی گئی تیرے سبز پہ عالم ہے اس وقت کتنے تیرہ لاکھ پچیس لاکھ اس طرح کچھ یعنی پتا نہیں ہوتا وہ کاؤنٹنگ تو وہ گورنمنٹ کرتی ہے وہاں اس سے بھی زیادہ حاجی آئے ہوئے ہوتے ہیں لوگ وہاں پہ حاضری دیتے ہیں ماشاء اللہ اللہ کا حکم سمجھ کے پھر گمبت خدرہ میں بھی حاضری دیتے ہیں تیرے سبز گنبد پہ عالم فدا ہے فلک جیسے چومے زمین مدینہ فلک جیسے چومے زمین مدینہ تیرا ذرا نشان نبی ہے تیرا ذرا نشان نبی ہے فدا تجھے لگا ہمیں فدا کاری نصیب فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں فدا ہونا ایسا ہے کہ ان کی سنتوں میں فدا ہو جائیں دنیا کچھ ہی کہتی رہے پردہ کرنا ہے تو کرنا ہے گناہوں سے بچنا ہے تو بچنا ہے ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو اور جو ان کے طریقے پہ چل رہے ہیں وہ ہوں تو بہت آسان ہو جائے گا دین پہ چلنا <clears throat> پھر مخلوق کی پرواہ نہیں رہے گی مخلوق کیا کر رہی ہے دنیا والے کیا کر رہے ہیں کیسے گھوم رہے ہیں وہ لوگ کیسے عیش کر رہے ہیں عید کی چھٹیوں میں کیسے مزے کر رہے ہیں مکس گیدرنگ ہو رہی ہے بے پردگی ہو رہی ہے مرد عورت سب اختلاط ہو رہا ہے <clears throat> جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے وہ بے پردگی یعنی الگ رہے گا عورتوں سے نامحرم عورتوں سے دور رہے گا تیرا ذرا ذرا نشان نبی ہے فدا تجھے پہ میں خاک شہر مدینہ عہد کے یہ دامن میں خون شہیدہ عہد کے یہ دامن میں خون شہیدہ سبق دے رہا ہے وفائے مدینہ سبق دے رہا ہے وفائے مدینہ عہد کے یہ دامن میں خون شہیدہ سبق دے رہا ہے وفائے مدینہ حضرت والا رحمۃ اللہ کے ساتھ بھی حاضر ہوئی عہد کے دامن میں حضمیر صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ بھی حاضر ہوئی ابھی موجودہ حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دامر قاتم علی کے ساتھ حاضری ہوئی حضرت والا کے ساتھ جب حاضری ہوئی تقریباً ڈیڑھ سو لوگ تھے ابھی جب حاضری ہوئی تقریباً ایک سو بیس سے قریب افراد تھے ہم رات کے بارہ بجے گئے تھے وہاں پہ آپ تھے ساتھ ایک رات کے بارہ بجے رہے تھے ہم لوگ وہاں پہ حاضری ہوئی صلاحت السلام پیش کیا وہاں ستر سو شہدا کو پھر ہمارے حضرت کا وہاں بیان ہوا حضرت نے یہ فرمایا کہ انہوں نے اپنی جانیں پیش کر دیں تو ہم حضرت والا وہاں دعا کرتے تھے اللہ ان صحابہ کرام کی جانوں کے صدقے میں ہمیں ایسی وفاداری ہمیں بھی عطا فرما کہ ہم ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کریں ہر سانس آپ کو خوش رکھیں انہوں نے جانے پیش کر دیں مگر یہ ایمان یہ سچوں کی صحبت سے ملے گا مگر کہیں اور سے مل نہیں سکتا ٹی وی سے نہیں مل سکتا بخاری شریف سے بھی نہیں مل سکتا یہ مسلم شریف سے بھی نہیں ملے گا صرف کہ مسلم شریف کتاب میں دیکھ لیا کمپیوٹر میں پڑھ لی میں نے حدیث شریف اس سے درد دل نہیں آئے گا یہ سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتا ہے بخاری شریف میں پڑھ لیا بھائی اللہ کا خوف ہونا چاہیے وہ خوف کتنا ہونا چاہیے وہ اہل اللہ سے پتہ چلے گا میں اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے بخاری شریف اسے بتا رہی ہے علم نبوت ہے نا یہ بھی نعمت ہے علم نبوت مگر وہ اللہ کی محبت ہمیں کیسے نظر آئے گی وہ اہل اللہ میں نظر آئے گی نبی وہ انبیاء کے وارثین ہوتے ہیں اللہ والے قیامت تک رہیں گے تو عہد کے یہ دامن میں خون شہیداں سبق دے رہا ہے وفائے مدینہ کے یہ دامن میں خون شہیداں سبق دے رہا ہے وفائے مدینہ نشانی ہے اسلام کی عظمتوں کی نشانی ہے اسلام کی عظمتوں کی صحابہ کے قدموں سے خاک مدینہ رضوان اللہ علیہ مجمعین صحابہ کے قدموں سے خاک مدینہ وفاداریوں پر صحابہ کی اختر وفاداریوں پر صحابہ کی اختر ہے تاریخ روشن یہ شہر مدینہ ہے تاریخ روشن یہ شہر مدینہ صاحب کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ فدا ہو گئے ان کی ایک ایک سنت پہ فدا ہو گئے یا ہم لوگ بھی ایک ایک سنت پہ فدا ہو جائیں کوشش کریں احمد صلی اللہ رسول کریم میوت اللہ حدیث قرآن شریف کی آیت ہے اور یہ روزانہ ہمارے حضرت بازی پڑھ کے سنے آ رہی ہے اس سے بڑا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ان کی فرما برداری کی تو گویا تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی جس جس نے نے رسول رسول کی کی فقط عطا اللہ اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی حدیث شریف میں آتا ہے من احیا سنتی فقط احب بنی و من احب بنی کانا معیہ فل جنا جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا اس نے معیت فرمایا یعنی حضور ایک تو جنت بھی ملے گی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے گا اس کو جو سنتوں پر عمل کرے گا پھر ہمارے پیارے محبوب مرشید کا شعر ہے مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم عمل کریں گے تو پھر مزہ بھی آئے گا عمل نہیں ہو رہا تو کم از کم عمل والوں سے محبت کر لیں ان کے پاس آنا جانا رکھیں مومن جو فدا نقش پائے حضرت والا فرماتے ہیں دنیا جہان میں ہم ہر سب جگہ چلے آئیں گے مگر تھوڑا سا قدم اٹھا کے اہل اللہ کی مجلس میں جانے کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس طائب صاحب پرسوں آئے ہوئے تھے ان کا شعر بھی ہے عجیب و غریب کہ مصروفیت کار جہاں اف میری توبہ فرصت نہ نکالو گے تو فرصت نہ ملے گی فرصت نکالنی پڑتی ہے اللہ والوں کے پاس جانے کے لیے اللہ والوں کی صحبت فرض عین ہے فرض ہے یہ جیسے نماز فرض ہے روزہ فرض ہے اس طرح اللہ والوں کی صحبت ہی فرض عین ہے اس کے بغیر تقوا تو کیا ایمان بچانے ہی مشکل ہو رہا ہے اتنی گمراہ کن ایجنسیاں کام کر رہی ہیں تو میرے شیخ کا شعر ہے مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں کی اتباع نصیب فرمائے کچھ سنت عرض کر دیتا ہوں عید کے دن گلے ملنا سنت کے خلاف ہے یہ روافظ کا طریقہ ہے حضرت والا نے ایک بتایا تھا جو ہے اور سنت طریقہ یہ ہے کہ عید کے دن صرف سلام مسافہ کر لیں جو دور سفر سے آئے وہ گلے مل سکتا ہے اور مبارکباد دے سکتا ہے یہ بھی مستحب ہے مبارکباد دینا ایک دوسرے کو خوشی کا دن ہے مبارکباد دے سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو قبول فرمائے ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے مگر گلے ملنا تین تین گلے ملنا یا ایک گلے بھی ملنا جو ہے یہ سننا طریقہ نہیں ہے یہ اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے ہاں اگر کوئی زبردستی ملنے لگے تو اس کو بالکل اس کا دل توڑنا بھی اچھی بات نہیں ہے اس کو مبارک مشکل ملنے بیچارے کو دین کی سمجھ نہیں ہے اس کو جھتکار دیں گے تو مومن کا دل ٹوٹ جائے گا اور میرے شیخ فرماتے ہیں بلکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ مسلمان جو ہے اس کی آبرو اور اس کی عزت یہ بہت بڑی نعمت ہے شیخ تو اپنے مرید کو ڈانٹ سکتا ہے اور مرید اسی کو ڈانٹے گا جس کو برا ہی لگے گا عام مسلمان کو ہمارے بزرگوں نے بہت اس کو محبت دی ہے اس کو اس کے ساتھ محبت کی ہے اگر کوئی مرید ہوتا ہے وہ بھی قریبی اس کو ڈانٹ پٹتی ہے اور باقی جو لوگ دین سے اللہ والے ان کے غلام دین سے قریب کرنے کے لیے بلکہ ویسے بھی ہر انسان سے محبت کرتے ہیں اور کافر سے بھی نفرت نہیں کرتے وہ کفر سے تو نفرت کرتے ہیں میں کافر سے نفرت نہیں کرتے اہل اللہ اتنے پیارے ہوتے ہیں تو مسلمان کی آبرو کا خیال رکھنا چاہیے اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے زبان کو کنٹرول رکھنا چاہیے معاشرت کی کچھ سنتیں ہیں جو ہمارے گھروں سے ختم ہو چکی ہیں سب چیز ہی ختم ہو گئی ہیں ہر بات ہی جو بھی اس وقت دین پہ چلے گا اس کو سو شہیدوں کا ثواب ملے گا اور پچاس صحابہ کرام کے برابر ہی ثواب ملے گا حدیث شریف میں آتا ہے جب دین اجنبی ہو جائے گا اس پہ پہ جب دین چلے گا جو شخص تو اس وقت جو دین پہ پہ چلے گا گا اس اس قائم رہے کو سو شہیدوں کا ثواب ملے گا اور پچاس صحابہ کرام کے برابر ثواب ملے گا صحابہ کرام کے قدموں کی خاک کے برابر ہی کوئی نہیں ہو سکتا مگر جو ہے اس کا ثواب اتنا بڑھا دیا جائے گا دیکھیے شریعت نے انسانوں کے رتبے کا لحاظ کیا ہے ان کے جو ہے اخلاق کی بہت بڑی شریعت میں جو ہے آسان اردو میں انگلش میں بتا دیں گے ویلیو ہے اخلاق کی لیکن معاشرت کی سنت ہے اگر کوئی شخص آپ سے ملنے آئے تو اگر آپ اپنی جگہ سے ذرا سا کھسک جائیں چاہے مجلس میں گنجائش ہو یہ بھی سنت ہے اس میں آنے والے مسلمان کا اکرام ہے اگر کہیں صرف پھر ایک اور سنت ہے کسی کہیں صرف تین آدمی ہوں تو ایک کو چھوڑ کر کانا پھوسی سرگوشی کی اجازت نہیں خامہ خاں اس کا دل شبہات کی وجہ سے رنجیدہ ہوگا اور مسلمان بھائی کو رنجیدہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے مگر اس میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے اگر ہم بھابھی سے پردہ شروع کر رہے ہیں چاچی سے پردہ ہے مومانی سے پردہ ہے بیوی کی بہن سے پردہ ہے تو اگر سالی ناراض ہوتی ہے بیوی کی بہن ناراض ہوتی ہے تو وہ ہو جائے تو ہو جائے اس کا دل ٹوٹے ٹوٹے مگر شریعت کا حکم ہی ٹوٹنا چاہیے یہ محرم کی بات ہو رہی ہے محرم عورتوں سے یا جائز رشتہ دار ہیں ان سے ان کا دل نہیں توڑنا چاہیے شریعت پہ چلنے کی وجہ سے کسی کا دل ٹوٹتا ہے کہ بھئی ہم کمرے میں داخل ہو رہے ہیں آپ ٹی وی بند کر دیے نہیں یعنی ہم تو نہیں کریں گے تو ہم لوگ اس کمرے میں نہیں جائیں گے بھلے ان کا دل ٹوٹے ٹوٹے ہم باہر چلے آئیں گے کیونکہ شریعت کا حکم سب سے بڑھ کر ہے اس میں حضرت والا فرماتے ہیں ہم اس کے دل توڑنے کی وجہ سے اپنے دین شکنی تھوڑی کریں گے بہت میں بھی بدتمیزی نہیں کریں گے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے کہ بھیا ٹی وی بند کر دیجئے ہم آپ سے ملنے آئے ٹی وی سے ملنے نہیں آئے محبت کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں گے اسی طرح چچی سے پردہ ہے مومانی سے پردہ ہے خالہ کی لڑکیاں تایا کی لڑکیاں چچا کی لڑکیاں ماموں کی لڑکیاں اب کیونکہ ظاہر سی بات ہے عید کے دن ہے سب لوگ مس گیدرنگ ہر کسی کے گھر میں کوئی نہ کوئی آتا ہے یا ہم کسی کے گھر جائیں گے نانی کے دادی کے یہاں چچا کے ماموں کے یہاں دعوت ہوگی اس وقت ہم سب کا امتحان ہوگا دین داروں کا بھی ہوگا داڑھی والا ہو یا غیر داڑھی والا سب کو دین پہ چلنا ضروری ہے عورت پردے والی ہو یا غیر پردے والی ہو سب کو چاہیے کہ پردہ کریں شرعی نامحرم مردوں کے سامنے مت آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیور تو موت ہے اگر دیور ناراض ہوتا ہے پردے کی وجہ سے بھابھی سے تو دیور کو ناراض ہونے دیں اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے اور اگر کسی ایسی جگہ مکس گیدرنگ کا انتظام ہے کھانے کا انتظام ہے تو ہمیں جانا ہی نہیں چاہیے یا الگ الگ ہے تو پھر جا سکتے ہیں کسی کے تو اگر کسی اگر صرف تین آدمی ہوں تو ایک کو چھوڑ کر کانا پھوسی کرنا کی اجازت نہیں خامخواہ اس کا دل شبہات کی وجہ سے رنجیدہ ہوگا اور مسلمان بھائی کو رنجیدہ کرنا بہت بڑا گنا ہے کسی کے مکان پر جانا ہو تو اس سے اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے ہمارے بزرگوں نے اس کا بڑا اہتمام کیا ہے اپنے حضرت کو بھی دیکھا کہ جب گھر میں داخل ہونے سے پہلے پوچھ لیتے تھے میں اندر آ جاؤں سرا یا بیل دینا بھی اجازت ہے اور جب میزبان اجازت دے دے تو پھر اندر آ جائیں پھر سلام کر لیں سنت پر عمل کرنے سے بندہ یا بندی اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے اس لیے اہتمام سے اس پر عمل کرنا چاہیے اب کیونکہ کھانا بہت کھانا ہوگا گوشت سب کے گھروں میں آئے گا کچھ کھانے کی سنتوں کو بھی تکرار کر لیتے ہیں دستخان بچھانا جب بھی کھانا کھانا تم دستخان بچھانا تم دونوں ہاتھوں گٹوں تک دھو لینا اب کیونکہ جو لوگ کمر کے مریض ہیں درد ہوتا ہے کمر کے اندر گھٹنے کے مریض ہیں ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو حضرت ہمارے فرمایا تھا ڈائننگ ٹیبل پہ بھی دسترخوان بچھا لیجیے مجبوری کی وجہ سے ورنہ نیچے بیٹھ کے کھانا چاہیے یہی افضل ہے ورنہ اگر ڈائننگ ٹیبل پہ کھا رہے ہیں تو ڈائننگ ٹیبل پہ دسترخوان بچھا لیں اتباع سنت کا اہتمام ہو جائے گا اور کھانے کے جو ذرات گریں گے پھر اس کو دسترخوان سمیٹ کے ہم اس کو کیاری میں ڈال دیں گے رسک اللہ کا پیارا ہے پیاری چیز ہے اس کو کیاری میں ڈال دیں گے دونوں ہاتھوں گٹوں تک دھو لینا اگر وضو کر لیے اور کھانا لگ گیا ہے تو دوبارہ ہاتھ دھو لیے سنت ہے بسم اللہ پڑھنا بلند آواز سے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا کھانے کی مجلس میں جو شخص سب سے زیادہ بزرگ اور بڑا ہو اس سے کھانا شروع کروانا چاہیے کھانا ایک قسم کا ہو تو اپنے سامنے سے کھائیں اگر کوئی لکما گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا چاہیے ٹیک لگا کر کھانا مت کھائیں بیمار ہو مجبوری ہو معذور ہو تو ٹیک لگا کے کھا سکتے ہیں کھانے میں کوئی عیب نہ نکالے مرچیں زیادہ ہیں شکر کم ہے نمک زیادہ ہے تو بعد میں بتا دیں اس وقت کوئی عیب نہ نکالے سب کے سامنے جوتا اتار کے کھانا کھانا چاہیے جوتا اتار کے کھانا کھانا چاہیے کھانے کے وقت جو ہے اکڑو بیٹھنا کہ دونوں گھٹنے کھڑے ہوں اور سورین زمین پر ہوں یا ایک گھٹنا کھڑا ہو دوسرے گھٹنے کو بچھا کر اس پر بیٹھے یا دونوں گھٹنے زمین پر جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح آگے کی طرف ذرا جھک کر بیٹھے یہ تین طریقے ہیں آلتی پالتی مار کے بھی بیٹھ کے کھا سکتے ہیں آج کل کمزوری کا زمانہ آئی ہے اور سنت یہ تین ہی طریقے ہیں کھانے کے برتن اور پیالے کو صاف کر لینا چاہیے پھر برتن اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے بقرعید کے دنوں میں لوگ جب مہمان وغیرہ آتے ہیں تو اپنی پلیٹ کو صاف کر لیں اور اس کے بعد جو ہے جو اتنا کھانا لینا چاہیے جتنا کھانا ہے کھانا بچ گیا اور پھر وہ پھینکتا ہے ڈسٹ بن وغیرہ میں جاتا ہے کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لینا بھی سنت ہے کھانے کے بعد دعا پڑھیں الحمد للہ نظی عطامہ اور و وجہ مسلمین سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا بچپن سے سنتیں سنتے ہوئے آ رہے ہیں میں بھی سن رہا ہوں بچپن سے مگر بس کیا بتاؤں کہ اہل اللہ کی صحبت میں آنے کے بعد ان کو جب عمل کرتے ہوئے دیکھا پھر ہمیں عمل کی توفیق ہوئی سنتیں تو ہم بچپن سے کتابوں میں پڑھائی جاتی ہیں جو آج کل دینی کورس بنے ہوئے ہیں تربیتی نصاب ہے بیت العلم وغیرہ کا اس میں بھی یہ سنتیں پڑھائی جا رہی ہیں اور بات وہی ہے یہ تو علم دین ہے اور علم پر عمل کی ہمت اہل اللہ کی صحبت سے آتی ہے جب ان کے ساتھ سفر ہوتا ہے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھو یہ بھائی یہ ہر سنت پر عمل کر رہے ماشاء اللہ کیونکہ ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت رچ اور بس چکی ہوتی ہے وہ پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتے ایک واقعہ سناتا ہوں معارف مصنوی میرے شیخ نے خود لکھی یہ کتاب جس کی وجہ سے ان کو رومی ثانی کہا گیا عارف باللہ شیخ الم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اس میں عشق کی آگ لگی ہوئی ہے واقعات سے اللہ کے دین کو سمجھایا گیا ہے <clears throat> جو لوگ دین کو مشکل سمجھتے ہیں تو ان کو یہ کتاب گھر میں بھجوا دی جائے یا خود ہی پڑھ کے سنائیں ان شاء اللہ تعالیٰ دین کی محبت دل میں آئے گی حدیث شریف میں آتا ہے جس کے دل کے اندر رائے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا تکبر کہتے ہیں حق بات کو قبول نہ کرنا اور کسی بھی انسان کو حقیق سمجھنا جو لوگ خانقاہ سے جڑے ہوئے تبلیغ سے جڑے ہوئے اللہ والوں سے جڑے ہوئے ہیں عالموں کے پاس بیٹھتے ہیں تو ماشاءاللہ حق بات تو قبول کر لیتے ہیں اور دوسری بیماری جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے وہ کسی بھی انسان کو حقیق سمجھنا ہے یہ تکبر کی علامت ہے کسی بھی انسان کو وہ انسان میں کافر بھی آ گئے رشتے دار بھی آ گئے اپنے بیوی بچے بھی آ گئے بہن بھائی بھی آ گئے ساس سسر بھی بھی آ آ گئے داماد گئے بہو بھی آ گئے سب تکبر کا حاصل یہ ہے کسی کمال دنیاوی یا دینی میں اپنے کو دوسرے سے اس طرح بڑا سمجھنا کہ دوسرے کو حقیر سمجھے اور اپنے کو بڑا سمجھے دوسرے کو حقیر سمجھنا ہے تکبر کی حقیقت ہے جو حرام ہے اور گناہ ہے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے ہو سکتا ہے اس کا کوئی عمل قبول ہو بھینس دوسرے فلور پہ چڑھ رہی ہو اور وہ اتر نہیں پا رہی ہو تو اس نے بھینس کو دوسرے فلور سے اتار دیا ہو اللہ تعالیٰ یہی بیل قبول کر لی ہو بھینس یا گائے جو بھی ہے <laughs> ایک دوست کی ہمارے گائے دوسرے فلور پہ چل گئی تھی چلی گئی تھی وہ اتر ہی نہیں رہی ہے اب نوجوان کوشش کر رہے ہیں ان کو بڑا شوق ہے کوئی نہ کوئی ان کو چاہیے بات <laughs> کوئی ان کو کوئی چیز مل جائے بقرعید کے دن کوئی گائے کا کوئی قصہ مل جائے بس <laughs> خوشی میں چڑھا رہا اکیلے چڑھا تھا اس کو نہلانے کے لیے دوسرے بیٹا بہرحال وہ دوسرے فلور پہ چڑھا رہا اب اتر ہی نہیں ظالم اب وہ لڑکے لگے ہوئے کچھ نہ کچھ میں اتاروں گا میں اتر نہیں رہا بہرحال کسی انسان کو نہیں سمجھنا چاہیے اس لیے جب اپنے کسی کمال پر نظر جائے تو یہ مراقبہ کر لیا کریں انشاءاللہ تکبر سے حفاظت رہے گی نمبر ایک اگرچہ میرے اندر یہ کمال ہے نام بھرے میرا کمال نام ہے ویسے <laughs> اگرچہ میرے اندر یہ کمال ہے ہاں میرا پیدا کیا ہوا نہیں ہے اللہ کی عطا فرمودا ہے نماز پڑھ رہے ہیں داڑھی رکھ لی اللہ والوں کے پاس جا رہے ہیں ان کا قرب مل گیا ان کی ٹانگیں دبا لی ان کی بڑی نظریں عنایت ہوگی انہوں نے چائے پلا دی اپنے ساتھ تو ہمارا کمال نہیں اللہ کی عطا ہے اور عطا بھی میرے کسی استحقاق سے نہیں ہے کہ میں کسی مجھے کوئی استحقاق بنتا تھا کہ میں کوئی داڑھی رکھ لوں میں نماز پڑھ لوں بلکہ محض اللہ تعالیٰ کا عطیہ اور رحمت ہے پھر یہ جو داڑھی کی نعمت عطا ہوئی جو عورتیں شریف پردہ کر رہی ہیں جو دینی مجالس میں جا رہی ہیں اس کا باقی رہنا بھی میرے اختیار میں نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں چھین لیں اور چھین کے کسی اور کو دے دیں جس کو ہم عقیر سمجھ رہے تھے اس لیے اکڑنا کبھی نہیں چاہیے اگرچہ اس دوسرے شخص میں فی الحال اور یہ چیزیں یہ سب جو پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ایسے پیارے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں یہ بات گھس گئی ہوتی ہے اس لیے کبھی کوئی شخص بے داڑی والا یا دین پہ نہ چلنے والی عورت یہ مت سمجھے کہ مجلس میں جاؤں گی تو سب مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھیں گے بے پردہ عورت ہے آنا چاہے مجلس میں آ سکتی ہے دین کی باتیں سنیں اور چلیے کوئی اس کو حقیر تھوڑی سمجھے گا اگر دوسرے شخص میں فی الحال یہ کمال نہیں ہے پر آئندہ ممکن ہے میرے کمال سے زیادہ اس کو یہ کمال حاصل ہو جائے کہ میں اس کمال کا محتاج ہو جاؤں یا فی الحال اس شخص میں کوئی کمال ایسا ہو جو مجھ سے پوشیدہ ہو بہت سے ہر مسلمان کے اندر مرد یا عورت کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے وہ ہم سے چھپی ہوئی بھی ہوتی ہے کچھ ظاہر ہوتی ہے اور دوسروں پر ظاہر ہو یا سب سے ہی چھپی ہوئی ہو اور اللہ کو معلوم ہو جس کے اعتبار سے اس کے اس کے اچھے اخلاق کا مجموعہ میرے اچھے اخلاق کے مجموعے سے زیادہ ہو اور اگر اس کا کوئی کمال ذہن میں بھی نہ آئے تو احتمال قائم کر لے کہ شاید یہ شخص اللہ کے نزدیک مقبول ہو اور میں غیر مقبول ہوں اور اگر میں مقبول بھی ہوں تو ہو سکتا ہے یہ مجھ سے زیادہ مقبول ہو تو مجھ کو کیا حق ہے اس کو حقیر سمجھوں کسی مسلمان کو تو حقیر سمجھنا ہی چاہیے حجاج بن یوسف کا واقعہ بھی ہمارے پیارے شیخ نے سنایا جو بڑے حضرت والا رہ تو سنایا تھا حجاج بن یوسف کتنا ظالم تھا کتنے بڑے بڑے علماء کو اس نے جو ہے قتل کروایا اور صاحب کرام کو بھی بہرحال بڑے بڑے علماء کو اس نے قتل کروایا مجھے یاد نہیں آ رہا بہت ہزاروں سو کے سو علماء کو دین کی کریموں کو اس نے قتل کروایا مگر جب مر رہا تھا تو ظالم مگر مسلمان تھا تو اس نے مرتے وقت یہ کہہ دیا تھا اے اللہ تعالیٰ متقیوں کو بخشنا تو ہمیں پتا کہ آپ متقیوں کو بخش دیں گے جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ والے آپ مجھے آپ مجھے بخشیں تو میں جانوں یہ اس نے جملہ کہہ دیا حجاج بن یوسف نے کہ اگر آپ مجھے بخشیں تو میں جانوں گا کہ آپ بہت بڑے اللہ ہیں آپ حجاج بن یوسف جیسے شخص کو بخش سکتے ہیں تو تھانوی رحمۃ اللہ اتنے بڑے مجدد ہیں اور میں کہ اس نے یہ آخری جملہ مرتے وقت بول کے اپنا کام بنا دیا اور حسن بصیر رحمۃ اللہ کتنے بڑے تابعی تھے وہ فرماتے تھے یہ جو اس نے آخری جملہ کہا نا لگتا ہے اس کا کام بن جائے گا <laughs> اللہ تعالیٰ سے اس نے سودا کر لیا اللہ متقیوں کو بخشنا تو آپ کا کام ہے متقی لوگ ہوتے ہیں اور اگر آپ مجھے مجھ جیسے ظالم کو بخش دیں تو میں جانوں <laughs> مگر یہ ہے کہ پھر کسی نے خواب میں دیکھا خواب شرعی حجت نہیں ہے جب اس کا انتقال ہو گیا حجاج بن یوسف کا تو ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا بچوں کو جو ہے نا کارٹون والی گھڑی نہیں پہنانی چاہیے اتار دیجیے یہ والی شاباش یا پھر اس میں اتار دیں ابھی اتار دیں ورنہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے بغیر کارٹون میں بھی حمزہ کو دلاتا ہوں بغیر کارٹون والی بھی گھڑیاں آتی ہیں بچوں کو شوق بچوں کا وہ شوق پورا کرنا چاہیے جس سے اللہ کی ناراضگی نہ ہو رہی ہو ابھی یہ شوق صحیح ہے اس کا ماشاء اللہ اس میں کارٹون بنے ہوئے نا اس کو مٹا دینا مارکر سے مٹا دیں پھر پہنا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دین میں کوئی مشکل نہیں ہے اس کو پہنا سکتے ہیں بس اس میں تشکل مٹا دیجیے گا ٹھیک ہے آپ تو ماشاء اللہ دین کی سمجھ رکھتے ہیں وہاں کبھی کبھار اس طرف ہم لوگ جو دین پہ چل رہے ہوتے ہیں ہمارے مشائق کی جہاں نظر جاری ہوتی ہے ہماری جاتی ہی نہیں اس طرف نظر وہ ہم لوگوں کو چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ والے بن جائیں اور ہمارے دوست بھی اللہ والے بن جائیں اب دیکھیں ماشاء اللہ دین مجلس میں آنے والے اتنے پرانا ہے مگر ان کو توجہ نہیں گئی اور گھڑی پہنائی ہوئی کارٹون والی ان کو احساس نہیں ہوا ہوگا کبھی کبھار توجہ نہیں آتی انسان کو اس لیے مشائق جو ہوتے ہیں وہ وہ ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ اونٹ ہیں مشائق جو ہوتے ہیں پہاڑ ہوتے ہیں <laughs> وہ اوپر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں مطلب وہ بہت اللہ کا راستہ طے کر چکے ہوتے ہیں جیسے ہمارے حضرت والا ہیں ماشاء اللہ اس لیے کبھی برا نہیں ماننا چاہیے ان چیزوں کا آپ تو دین کے لیے آئے ہیں اور کسی شخص کا کوئی کمال بھی ذہن میں نہ آئے تو یہ سوچ لے تو میں حجاج بن یوسف کا واقعہ سنا تھا جب اس کا انتقال ہو گیا تو ایک شخص نے خواب میں دیکھا اس نے جتنے لوگوں کو قتل کیا تھا نا ہاں صحابہ کرام کو اس نے قتل کروایا تھا صحابہ کرام کو یاد آ گیا تو ایک قتل کے بدلے میں اس کو دوبارہ قتل کیا گیا عالم برزخ میں عذاب تو ہوگا بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو تم گنا کرو گے اس کا تو وہاں تو بھگتنا پڑے گا اس لیے اس کو ایک قتل کے بدلے میں وہاں بھی قتل کیا گیا حجاد بن یوسف کو اور سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ایک صحابی تھے ان کے بدلے میں ستر دفعہ اس کو وہاں قتل کیا گیا اور پھر جو ہے ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اس کی امید اس نے بتایا کہ اب ان شاء اللہ مجھے بخش دیا جائے گا مطلب یہ ہے کہ اس کو صرف اس بات پر اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے آسمان پہ لکھوا رکھا اللہ تعالیٰ نے میری غصے میں اور رحمت میں دوڑ ہوئی میری رحمت بازی لے گئی اور اس رحمت کا یہ فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے کہ ہم ڈٹائی سے ہمت کر کے گناہ کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے پورا اختیار دیا ہے ایک شخص کا میسج آیا کہ بھائی گناہ مجھ سے خود بخود ہو جاتے ہیں خود بخود نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ نے پورا اختیار دیا ہے فعال ہمہ فجور رہا و تقوا اللہ تعالیٰ چاہیں تو برائی کا راستہ تم اختیار کر لو چاہو تو نیکی کا راستہ فیس بک کا اکاؤنٹ بند کر دو کھول لو تمہارے اختیار میں انٹرنیٹ پہ بیٹھنا نہ بیٹھنا ہمارے اختیار میں فجر کی نماز پڑھنا نہ پڑھنا ہمارے اختیار میں قسمت نہیں لکھا تھا کہ فجر کی نماز نہیں پڑھنی ہے الارم لگائیں تگڑا الارم خریدیں ہمت کریں فکر سے سوئیں انشاءاللہ فجر کی نماز میں اٹھ جائیں گے عورت کو دیکھنا نہ دیکھنا ہمارے اختیار میں پتہ ہے عورت کھڑی ہوئی ہے عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے چاہے اچھی نظر ہو بری نظر ہو ہمت ہے نظر اٹھ سکتی ہے تو جھک بھی سکتی ہے یہ یہ نہیں بولنا چاہیے قسمت میں لکھا تھا عورتوں کو دیکھنا قسمت میں لکھا تھا مجھے جو گنا کرنا اور گندی فلمیں دیکھنا قسمت میں نہیں لکھا تھا یا آپ اپنے اختیار سے خود دیکھ رہے ہیں ابھی کوئی اللہ والا آ کے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائے پھر فلم دیکھیں گے کوئی گندی فلم دیکھے گا ہمارے حضرت والا آ کے کھڑے ہو جائیں حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دانو کا تم تو اللہ تعالیٰ جو اتنے بڑے اللہ والوں کو بنانے والا ہے وہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ابا کھڑے ہو جائیں غیرت مند ابا ہوں اپنے بچے کو کبھی فلم نہ دیکھنے دیں وہ ابا بچہ دیکھے گا اپنے ابا کے سامنے ننگی فلم تو اللہ تعالیٰ تو ہر وقت موجود ہے کیسے دیکھ رہے ہیں ننگی فلم عید کی چھٹیاں اس لیے تھوڑی ہیں کہ رات کو ننگی فلمیں دیکھتے رہے ہم لوگ سب رہے کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے صحاب کرام نے خون بہا دیا ہم ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہیں آتا ننگی فلمیں دیکھتے وقت کیا صحاب کرام کا خیال نہیں آتا اس وقت ہم پوری فلم فیملی بیٹھی ہوئی ٹی وی دیکھ رہی ہے کرکٹ میچ دیکھ رہی ہے نامحرم عورت جو ہے نامحرم مردوں کو دیکھ رہی ہے لڑکوں کو لڑکے ہی ہوتے ہیں چھچورے لڑکے ہی اکثر ہوتے ہیں بہت کم داڑھی والے ہوتے ہیں جو تبلیغ میں جڑ گئے چھچورے لڑکوں کو ہماری ماں بہن بیٹی کرکٹ میں دیکھ رہی ہے حرام ہے دیکھنا کل افزن افسور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے فرما دی اپنی بعض نظروں کو جھکا لیں کیا کروں کبھی کہا ایسی باتیں کرنی پڑتی ہیں کیونکہ میسیج ہی ایسے ہیں میرے شیخ کے پاس آ رہے ہیں اور میرے پاس کہ بس انسان کو پھر وہ غیرت جاگ جاتی ہے آج ہم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خیال نہیں آتا انہوں نے طائف کے بازاروں میں پتھر کھائے اور قیامت کے بھی امتی امتی فرما رہے ہوں گے اور ہم اس طرح ان کے حکموں کے پرخچے اڑا لیں بالکل ہی بے حیا ہو جائیں بالکل اگر کوئی کسی کا کمال ذہن میں بھی نہ آئے اس لیے جس وقت کوئی شخص گناہ ہے اس کو حقیر تو نہیں سمجھ جیسے ننگی فلم دیکھ رہا ہے پتہ ہے ہمارے گھر میں ننگی فلم دیکھی جا رہی ہے ہمارے گھر میں نیٹ چل رہا ہے ٹی وی چل رہا ہے اس کو حقیقت تو نہیں سمجھیں مگر گناہ سے نفرت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شاید ہدایت دے دے اور بعد میں اس کو محبت سے سمجھانا بھی ہے تبلیغ بھی کرنی چاہیے آج کل زبان بھی کھولنی تبلیغ محبت کے ساتھ سمجھا دینا چاہیے بدتمیزی نہ کریں محبت کے ساتھ سمجھا دیں اگر وہ ہدایت قبول کرنے کے موڈ میں ہو اگر بدتمیزی کرتا ہے تو پھر تبلیغ نہیں کرنی چاہیے اگر کوئی شخص یقین ہو کہ ہم سے بدتمیزی کرے گا پھر اس کو دعوت نہیں دینی چاہیے ورنہ وہ تو دین کا مذاق اڑا کے کفر کی طرف چلے جائے گا محبت سے پیار محبت سے اس کو چائے وائے پلا کے پان کھلا کے <laughs> یا کوئی عورت ہے تو اس کو کوئی اس کی پسند کی چاکلیٹ کھلا کے جو بھی اس کو پسند ہے جوڑا دے کے تین سو روپے والا چار سو روپے والا پھر اس کو بیان کر دے حضرت والے کتابیں دے دیں پہلے محبت سے اپنے قریب کرے پھر اس کو حضرت کی مجلس میں لے آئے اگر کسی کا کوئی کمال بھی ذہن میں نہ آئے تو یہ تو یہ سوچ لے کہ شاید یہ شخص اللہ کے نزدیک مقبول ہو اور میں غیر مقبول ہوں اور اگر میں مقبول بھی ہوں تو یہ مجھ سے زیادہ مقبول ہو تو مجھ کو کیا حق ہے اس کو حقیر سمجھوں اور اگر بال فرض سب باتوں میں مجھ سے کم ہی ہے تو ناقص کا کامل پر حق ہوتا ہے مریض کا صحیح پر حق ہوتا ہے ضعیف کا قوی پر اور فقیر کا غنی پر لہٰذا مجھ کو چاہیے کہ اس پر شفقت اور رحم کروں اس کی تکمیل میں کوشش کروں اور اگر اس کی طاقت نہ ہو فرصت بھی نہ ہو تو دعائیں تکمیل ہی صحیح اس خیال کے بعد اس کی تکمیل کے لیے کوشش شروع کر دے یعنی اس کے اس کی ہدایت کے لیے اپنی طرف سے دعا مانگے اور اس کی محبت سے اس کو کتابیں دے اور حضرت کی مجلسوں میں لے کے آئے اس تدبیر سے اس شخص کے ساتھ تعلق شفقت کا پیدا ہو جائے گا اور طبیعت کا خاصہ ہے جس کی تکمیل اور تربیت میں کوشش کرتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے اور محبت کے بعد تحقیر نہیں ہوتی وہاں نامحرم عورت جو فیس بک یوٹیوب پہ آ رہی ہیں ان کو تبلیغ کرنا جائز نہیں ہے وہ نامحرم ہے ان سے بات کرنا بھی جائز نہیں چیٹنگ کرنا بھی جائز نہیں میں تو ان کو تبلیغ کر رہا ہوں کیسے تبلیغ کر رہے ہو بھائی نامحرم ہے تو اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کبھی کبھی اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے بات چیت کر لیا کرے اس کا مزاج پوچھ لیا کریں کیا حال ہیں کیسے مزاج ہیں اس سے ایک دوسرے سے تعلق ہو جاتا ہے ایسے تعلق کے بعد تحقیق جاتی رہتی ہے صاحبوں اپنے کو بڑا سمجھنا ایسا فعل ہے جس میں مفاسد ہی مفاسد ہیں برائیاں ہی برائیاں ہیں آدمی اپنے کو کبھی بڑا نہ سمجھے اگر یوں ذہن میں نہ آئے تو چاہیے بتکلف اس کی مشق کرے اہل اللہ نے اس کی تدبیر لکھی ہے یعنی اب ظاہر سی بات ہے اپنے کو انسان بڑا سمجھتا ہے بڑی پوسٹ ہے بڑی تنخواہ ہے بڑا بنگلہ ہے بڑی گاڑی ہے تو بڑا سمجھ رہا ہے یا خلافت مل گئی چلے لگا لیے اہل اللہ <clears throat> خلافت والا جس کو ملے گی انشاءاللہ اللہ اللہ والے انہیں کو خلافت دیتے ہیں جن میں تکبر نہیں ہوتا بہرحال تو کتابیں پڑھ لی تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے تو میرے شیخ نے اس کی تدبیر عجیب فرمائی ہے تھانوی رحمۃ اللہ کی تدبیر ہے یہ سوچ لے کہ یہ عمر میں جو چھوٹا ہے اس نے گناہ کم کیے ہیں اور میری عمر زیادہ ہے گناہ میرے بھی زیادہ ہوں گے اور اپنے سے بڑے کو دیکھے تو یوں سوچ لے اس کی عمر زیادہ ہے اس نے نیکیاں مجھ سے زیادہ کی ہوں گی لوگ ان باتوں کو وہمیات سمجھتے ہیں لیکن یہ وہمیات ہی کام دینے والے ہیں یہ جو شخص عمر میں چھوٹا ہے یہ سوچ لے اس نے گناہ کم کیے ہیں میری عمر تو زیادہ ہے گناہ میرے زیادہ ہوں گے اور ہم لوگ جب اپنے بڑوں کو دیکھیں تو یہ سوچیں کہ اس کی عمر زیادہ ہے اس نے نیکیاں مجھ سے زیادہ کی ہوں گی ایک شخص حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا مذاق اڑا رہا تھا ان میں یہ خامیاں ناوز بلّہ یہ خامیاں تو ایک شخص نے عجیب جواب دیا ارے ان کی خامیاں تم دیکھ رہے ہو ان کی نیکیاں بھی تو دیکھو کتنے لوگ ان سے فیضیاب ہو رہے ہیں ان کی نیکیاں نہیں دیکھ رہے فرمایا بڑا بننے میں لوگوں کو مزہ آتا ہے حالانکہ چھوٹا ہونے میں مزہ ہے کیونکہ بڑے بننے میں سارا بار اس پر آ جاتا ہے ہاں اگر اللہ تعالیٰ کوئی خدمت اس کے سپرد کر دے تو اس کی مدد ہوتی ہے خود بڑا بننے میں مدد نہیں ہوتی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بے فکری سے کھانے کو دے تو یہ نعمت ہے بہت سے لوگوں کو ملتی ہے نعمت ہے دنیا میں ایسے لوگ دیکھے میں نے لیکن اس میں ایک نقصان بھی ہے کبر آ سکتا ہے ناز اور عجب آ سکتا ہے غرور اور غفلت آ سکتی ہے غریبوں کی تحقیر آ سکتی ہے غریب ہوتے ہیں ان کو حقیر سمجھتے ہیں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کمزوروں پر ظلم آ سکتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ تدبر اور تفکر سے کام لیں یہ سوچے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا فضل فرمایا ہے ورنہ میں بالکل نااہل تھا مجھ میں کوئی کمال بھی نہیں تھا بلکہ اپنے گناہوں پر نظر کر کے سوچے کہ میں تو سزا کا مستحق تھا اگر بالفرض مجھ میں کوئی کمال بھی تھا تو مجھ سے زیادہ کمال رکھنے والے پریشان حال پھرتے ہیں پھر اس کا فضل ہی تو ہے کہ اس نے مجھے ان نعمتوں سے سرفراز فرمایا اب میں ناز کس بات پر کروں جو شخص حق پر ہو صحیح عقیدے اور صحیح عمل والا ہو اس میں بھی لوگوں کو دو حالتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کو نعمت سمجھ کر اس پر شکر کریں یہ تو مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح عقیدے والا بنایا اور سچے اللہ والوں سے جوڑ دیا غلط پیر بھی بہت زیادہ ہیں جو سچے سننا تو شریعت پہ چلتے ہیں تو اس پہ شکر کریں اور ایک یہ ہے کہ اس پہ ناز ہو ناز نہیں ہونا چاہیے کہ حضرت والا سے جوڑ دیا ناز نہ ہو یہ جہل ہے اس کو ایک مثال سے سمجھیے یہ جہالت ہے ایک شخص ہے دو شخص اس پر قابض ہیں مگر ایک تو مالک ہے دوسرا محض تحویل دار ہے سو مالک تو ناز کر سکتا ہے مگر تحویل دار نہیں کر سکتا بلکہ اس کو بھی یہی اندیشہ خوف رہے گا کہ کہیں مجھ سے چھین نہ لے اسی طرح اگر کسی نعمت پر بندے میں خوف کی کیفیت ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس نعمت کو سلب نہ کر لے تو یہ شکر ہے اور یوں سمجھ رہا ہے کہ اللہ کا عطیہ ہے ورنہ تکبر ہے بس اہل حق کو چاہیے کہ ترسا اور لرزا رہیں اہل باطل کو حقیر اور اپنے کو بڑا مت سمجھیں اہل باطل یہ بریلوی لوگ ہیں جو سلاۃ سلام پیش کرتے ہیں اور بھی دوسرے لوگ ہیں ان کو حقیر نہ سمجھے اللہ تعالیٰ کا فضل میں صحیح بیروی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عشق کا مادہ بہت زیادہ بڑھ گیا ان کے اندر <laughs> اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دے سکتے ہیں <clears throat> ان کو حقیر اور اپنے کو بڑا مت سمجھے مگر ان کی بدعت میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہونا چاہیے نہ ان کا اتنا زیادہ اکرام کرنا چاہیے بدعتیوں کا اکرام بھی زیادہ نہیں کرنا چاہیے نہ ان کو حقیر مت سمجھے الماری اسرار کے تالے کو ذرا کھول ظاہر ہوا جاتا ہے تیرے ڈھول کا سب پول اے نطفہ ناپاک تو تو آنکھیں ذرا کھول زیبا نہیں دیتا ہے تکبر کا تجھے بول اللہ والوں کی کیا شان ہے عباد الذین یمشون علی الارض ہونا میرے خاص بندے زمین پر آجزی کے ساتھ چلتے ہیں اپنے کو ذلیل کر کے مٹا کر ان کی چال بتاتی ہے اللہ کی عظمت کے سامنے دبے جا رہے ہیں اور متکبر کی چال بتاتی ہے اس کے دل میں بڑائی ہے اکڑ کے چلتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متکبروں تم اتنی زور سے زمین پر پاؤں رکھتے ہو لیکن تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو نہ پہاڑ سے زیادہ لمبے ہو سکتے ہو جو گردن تان کر چل رہے ہو اللہ تعالیٰ نے سب بتا دیا آج کل جو لڑکے ہیں باڈی بلڈنگ کر کے اپنے کیسے چل رہے ہوتے ہیں اکڑ اکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں قرآن شریف نے سب بتا دیا ولا تم شیف مرحا انکا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو کیونکہ زمین کو تو پھاڑ نہیں سکتا اور عقوف جو اتنی گردن تان رہا ہے تو پہاڑوں کی لمبائی کو نہیں پہنچ سکتا تو اپنے کو پہاڑ سے زیادہ اونچا نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کو تکبر انتہائی ناپسند ہے قرآن میں اس بیماری کو کس انداز سے بیان فرمایا ہے تکبر کا مرض بہت خطرناک مرض ہے اس کی فکر کیجیے کیونکہ ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بڑائی ہوگی اگر گھر میں ایک کروڑ روپیہ رکھا ہے لیکن کسی نے ایک بم بھی رکھ دیا ہے تو کیا آپ کو چین آئے گا جب تک بم ڈسپوزل اسکوائر سے رابطہ نہیں کریں گے ہمارے دل میں کیا معلوم کوئی ذرہ تکبر کا پڑا ہو یا دکھاوے کا پڑا ہو لہٰذا بزرگان دین میں جن سے آپ کو مناسبت ہو ان سے تعلق قائم کریں جب میں کہتا ہوں کسی سے تعلق قائم کیجیے تو بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ اختر یہ چاہتا ہے ساری دنیا مجھ سے بہت ہو جائے استغفر اللہ یہ میں نے کب کہا بھائی ملتان میں میرا بیان سن کر ایک صاحب نے کہا آپ کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے سارا ملتان آپ کے قدموں میں آ جائے میں نے کہا کہ جھوٹ بولتے ہو بہتان لگاتے ہو جب میں بار بار کہتا ہوں جس خادی میں دین سے اہل اللہ کے اجازت یافتہ سے تم کو بلڈ گروپ ملتا ہو اس سے رجوع کر لو تو پھر یہ الزام لگانا کیسے جائز ہے ہماری مسجد کے ایک امام صاحب تھے دوران جماعت ان کا وضو ٹوٹ گیا غالب مفتی شاہ صاحب ہی تھے فوراً جماعت چھوڑ کر مسجد سے نکل گئے اور جا کر وضو کیا اگر متکبر ہوگا تو مارے شرم کی بے وضو ہی نماز پڑھا دے گا کیونکہ سوچے گا میں نکلوں گا تو لوگ کیا کہیں گے جناب کی ہوا نکل گئی <laughs> امام صاحب کی ہوا نکل گئی لیکن اگر تکبر نہیں ہے تو سوچے گا مسلمانوں کی نماز کو کیسے ضائع کر دوں عذاب کا بار اپنی گردن پر کیسے لے لوں تکبر کا دوسرا جز ہے غم تو ناز لوگوں کو حقیق سمجھنا کسی کو دیکھا تو اس کے سامنے آہا آہا آئیے آئیے تشریف لائیے چائے پیجیے ایک پیالی چائے پلائی اور بیچارہ جب چلا گیا تو کہتے ہیں بدھو ہے بیوقوف ہے عقل نہیں ہے <laughs> آج کل لوگوں میں یہ عام مرض ہے مخلص بندہ وہ ہے جس کا اللہ کے ساتھ بھی اخلاص ہو اللہ کی مخلوق کا بھی مخلص ہو آپ خود سوچئے جو شخص آپ کے بچوں کا مخلص نہیں ہوتا کہ آپ اسے دوست بنانے کے لیے تیار ہوں گے ایک شخص باپ کی تو ہر وقت خدمت کر رہا ہے اس کو شامی کباب بریانی کھلا رہا ہے پیر بھی دبا رہا ہے لیکن اس کے بچوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے ہر ایک کے ساتھ برائی سے پیش آ رہا ہے ہر ایک کی غیبت کر رہا ہے باپ ہرگز ایسے کو دوست نہیں بنائے گا اللہ تعالیٰ کا بھی یہی معاملہ ہے ایک شخص خوب عبادت کرتا ہے تحجد پڑھتا ہے اشراق پڑھتا ہے ذکر کرتا ہے لیکن اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھتا ہے ان کی غیبت کرتا ہے ان کو ستاتا ہے یہ ساری برائیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں ہم لوگ حقیر بھی سمجھتے ہیں ہم لوگ غیبت بھی کرتے ہیں اور ستاتے بھی ہیں یا کسی کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے دل میں برے برے خیال پکاتا ہے یہ اللہ کے بندوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے ایسے کو اللہ ہرگز اپنا بلی نہیں بنا سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الخلق و عیال اللہ پوری مخلوق اللہ کی عیال ہے پب الخل اللہ احسن سنا اللہ کان کھول کے ہم لوگ سنیں میں بھی سنوں سب سے زیادہ میں محتاج ہوں اللہ کا سب سے پیارا بندہ وہ ہے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان اور بھلائی کرے ان کا مخلص رہے خیر خواہ رہے دعا گو رہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کبھی کبھی اولیاء اللہ اپنا حال ظاہر کر دیتے ہیں مخلوق کی ہدایت کے لیے فرماتے ہیں میرا حال یہ ہے میں مومنوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو تقوا دے عافیت سے رہیں کافروں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو ایمان دے دے چوٹیوں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ چوٹیوں پہ بلوں میں آرام سے رہیں سمندر کی مچھلیوں کے لیے دعا مانگتا ہوں ساری کائنات کے لیے رحمت کی درخواست کرتا ہوں ان کو کہتے ہیں اولی اللہ جو اللہ تعالیٰ کی ساری کائنات پر رحم دل ہوں اور اللہ کی مخلوق کی بھلائی چاہتے ہوں ولایت اس کا نام ہے یہی لوگ اللہ کے ان کا کیا درجہ ہوگا کیا ہم لوگ اس میں آتے ہیں نہیں آتے ہم اپنا خود ہی جائزہ لے لیں ہم لوگ تو گھر کے اندر جہنم بنایا ہم لوگوں نے گھر کو اور غم تو ناس فرمایا دنیا کے کسی بھی انسان کو حقیر سمجھنا المسلم نہیں فرمایا اسی سے نکلتا ہے کسی کافر کو بھی حقیر مت سمجھو نہ کہ اپنے گھر والوں کو اس کے کفر سے تو نفرت کرو اس کی ذات سے نہیں کرو گناہ سے تو نفرت کرو لیکن دوستوں آسی سے نفرت مت کرو گناہوں سے نفرت واجب گنہگار سے نفرت حرام نکیر واجب تحقیر حرام یعنی اس کو محبت سے سمجھائیں گے تبلیغ تو کرنی ہے بھائی محبت سے اگر کوئی کوئی بھی نہیں سمجھائے گا تو پھر وہ بالکل ہی ڈٹائی سے گناہ کرتا رہے گا محبت سے سمجھانا تو پڑے گا بیٹے دیکھو سگریٹ نہیں پیتے بیٹے دیکھو گندے لڑکوں کے ساتھ نہیں گھومنا چاہیے سمجھانا پڑے گا بڑوں کو چاہیے کہ سمجھائیں آج کل تبلیغ کرنا بھی چھوڑ دیے جو جن کے ذمہ داری جن چھوٹے جن کے جو ہیں ان کو محبت سے سمجھانا بھی چاہیے انشاءاللہ ایک دن اثر کرے گا نکیر واجب تحقیر مگر حقیر نہ سمجھے کسی بری بات پر سمجھانا تو واجب ہے لیکن اس کو حقیر سمجھنا حرام ہے اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب تک کسی کے نفس میں اتنی صلاحیت نہ پیدا ہو جائے کہ نصیحت کرنے والا جس کو نصیحت کر رہا ہے اس کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہوئے نصیحت کرے اس وقت تک اس کو نصیحت کرنا جائز نہیں اگر وہ اپنے کو بڑا سمجھ کر دوسروں کو حقیر سمجھ کر نصیحت کر رہا ہے ایسی تبلیغ اس پر حرام ہے جس کو نصیحت کریں کیا سوچیں یہ سوچے یہ بندہ مجھ سے بہتر ہے لیکن اے اللہ آپ کا حکم سمجھ کر اس کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے نصیحت کر رہا ہوں اس کی مثال ایسی ہے ابا کے گال پر انگ لگ گئی کہیں والد صاحب ہیں ڈیڈی ہیں پاپا ہیں اس کے گالوں پہ انگ لگ گئی تو ابا کو آپ نصیحت کریں گے کہ ابا آپ کے چہرے پر روشنائی لگی ہے لیکن کیا آپ ابا کو حقیر سمجھیں گے اپنے بابا کو کوئی حقیر سمجھے گا بس اسی طرح اللہ کے تمام بندوں کا اکرام چاہیے حضرت مولانا شاہ صاحب مکہ شریف میں فرمایا تھا یہ حج والوں کے لیے بڑی فائدہ مند بات ہے جو لوگ حج کرنے آئے ہیں مقامی لوگ ان کا اکرام کریں یہ سمجھیں یہ مہمان سرکار ہیں یہاں کے لوگوں سے اگر حاجیوں کو تکلیف پہنچ جائے تو حاجی یہ سمجھیں یہ اہل دربار ہیں میں نے مکہ شریف اور مدینہ شریف میں اپنے دوستوں سے خاص طور سے عرض کیا تھا اور کبھی اچانک کوئی عورت یا لڑکی سامنے آ جائے اتنی لڑکیاں وہاں پہ بالکل ہی اور حج کے اندر نظر بچانا بہت مشکل کام ہے بہت بڑا جہاد ہے کوئی اچانک عورت یا لڑکی سامنے آ جائے سمجھ لو یہ ہماری ماں سے زیادہ محترم ہے کیونکہ اللہ کی مہمان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان ہے ایسے کوئی حسین لڑکا نظر آ جائے سمجھ لو یہ بھی اللہ کا بھی مہمان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مہمان ہے اپنے باپ سے زیادہ عزت کرو وہاں یہ مراقبہ ضروری ہے ورنہ نفس وہاں بھی بد نگاہی کرا دے گا بہت ہی احتیاط چاہیے خصوصاً ایسی مقدس جگہوں پر غرض ہر ایک کا اکرام کرے دنیا کے کسی انسان کو حقیر نہ سمجھے گناہوں سے نفرت تو واجب ہے لیکن گنہگار سے نفرت جائز نہیں ایک شخص نے حضرت تھانوی رحمت فرمایا حضرت یہ تو بڑا مشکل ہے ہم ایک شخص کو گناہ کرتے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی گندی حرکتیں کر رہا ہے تو صرف گناہی سے نفرت ہو گنہگار سے نفرت نہ ہو یہ تو بڑا مشکل ہے فرمایا کچھ بھی مشکل نہیں یہ سمجھ لو شہزادہ آیا پرنس آیا نہایت حسین چاند جیسا چہرہ وہاں چہرے پر انک لگی ہوئی ہے تو روشنائی سے نفرت کرو گے شہزادے سے نفرت نہیں کرو گے کیونکہ جانتے ہو ابھی صابن سے لے گا تو چاند جیسا چہرہ آ جائے گا اس سے حقارت سے کچھ کہتے ہوئے بھی ڈرو گے شہزادہ ہے کہیں بادشاہ سے درے نہ لگوا دے اچھا کبھی چاند بھی تو بدلی میں چھپ جاتا ہے چودھری کا چاند ہوتا ہے بادل آتے ہیں <laughs> تو چھپ جاتا ہے ذرا ذرا سا نظر آتا رہتا ہے تو کیا کوئی چاند کو حقیر سمجھتا ہے کیونکہ جانتا ہے بھی بادل ہٹ جائیں گے پھر ویسے ہی روشن ہو جائے گا اسی طرح گنہگار بندہ ابھی تو مبتلا ہے لیکن ابھی توبہ کر لے چند آنسو گرائے ایک آہ کرے تو بعض وقت بڑے بڑے نیکیوں سے نیکوں کاروں سے ہی بڑھ جاتا ہے نومید ہم مباش کے رندان بادہ نوش فرماتے گنہگاروں کو حقیر مت سمجھو کبھی ایک آہ انہوں نے ایسی کی ہے ایک ہی آہ میں منزل تک پہنچ گئے ندامت پیدا ہوئی اسی وقت کہاں سے کہاں پہنچ گئے آہ اب یہ واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں شہبو بنی صاحب فرمایا کہ جون پور کے ایک شاعر تھے حفیظ نام تھا اس ان کے اشعار کا نام مجموعہ دیوان حفیظ شائع ہو چکا ہے شراب پیتے تھے بتائیے شراب پیتے تھے داڑھی منڈاتے تھے لوگوں سے پوچھا ہماری اصلاح کیسے ہوگی حفیظ صاحب کو بتایا جاؤ خان کا تھانہ بھون جاؤ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ کی صحبت سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے فوراً چل دیے راستے میں تھوڑی تھوڑی داڑھی بڑھ گئی خانقاہ میں بیٹھ کر حجام نائی کو بلایا اور جو ہے وہ بھی صاف کرا دی حضرت سے کہا حضرت بیت کر لیجئے فرمایا جناب کل میں نے دیکھا تھا آپ جون پور سے آئے تھے تو چہرے پر ذرا ذرا نور تھا آپ نے وہ بھی ختم کر دیا جب بیت ہونے کا ارادہ کیا تھا پھر یہ حرکت کیوں کی حفیظ صاحب نے کہا حضرت آپ حکیم الامت ہیں میں مریض الامت ہوں مریض کو چاہیے اپنی پوری بیماری پیش کر دے انشاءاللہ شاء کبھی اس طرح نہیں لگے گا حالانکہ ان کے لیے جائز نہیں تھا لیکن کیونکہ ان کا منشا اصلاح تھا اس لیے حضرت نے ان کے خلوص کو قبول فرما لیا اور خاموش ہو گئے اللہ والے بہت دل گردے والے ہوتے ہیں بہت بڑا دل ہوتا ہے ان کا اس کے اس سال بھر کے بعد حضرت جون پور تشریف لے گئے جون پور میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا آواز ہوا اس میں میرے شیخ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ موجود تھے وہاں سے پہلے ایک شخص نے حضرت کو پرچہ لکھ دیا ہے بہت بڑی بات ہے حضرت تھانوی رحمتوں کو پرچہ لکھ دیا ہمارے حضرت کے پاس بھی آتے رہتے ہیں <laughs> کیا لکھ دیا حضرت تھانوی رحمتوں کو لکھا تم کافر ہو تم جولاہے ہو ذرا سنبھل کر بیان کرنا تو حضرت تھانوی رحمت فرمایا ایک شخص نے مجھے لکھا ہے میں کافر ہوں لہٰذا میں کلمہ پڑھتا ہوں آپ لوگوں کو گواہ بناتا ہوں اشد اللہ الہ الا اللہ اشد اللہ محمد رسول اللہ دوسرا اعتراض یعنی کلمہ پڑھ دیے اتنے بڑے مجدد نے دیکھی بہت بڑی بات ہے ہم لوگ تو بفر جائیں گے دوسرا اعتراض ہے میں جولاہا ہوں تو بھائی جولاہا ہونا کوئی حقارت کی بات تھوڑی ہے وہ بھی اللہ کے میں اپنے میں اور اپنے مسلمان بھائی ہیں لیکن میں فاروقی نصب سے ہوں میرا نصب نصب نامہ فاروق اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے تھانہ بھون جا کر تحقیق کر لو میرے والدین کے نکاح کے گواہ اب بھی موجود ہیں تیسری بات یہ لکھی ہے ذرا سنبھل کر بیان کرنا اس کو نہیں مانوں گا حق پیش کروں گا اشرف علی سے نہیں ڈرتا اہل بدعت سے خطاب تھا پھر حضرت نے ایسی تقریر کی کہ سارے اہل بدعت طائب ہو گئے انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمتیں اور محبتیں آپ لوگ رکھتے ہیں اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہم تو آپ کو دشمن رسول سمجھتے تھے لیکن آج پتا چلا کہ اصلی عاشق رسول تو آپ ہی لوگ ہیں اسی جون پور کے حفیظ صاحب تھے حضرت نے فرمایا سفید داڑھی والے بڑے میاں کون ہیں تو حضرت شاہ الغنی پھولپی پھول پی کی حضرت یہ بڑے میاں وہی ہیں حفیظ جون پور شاعر جو آپ کے پاس کسی حالت میں گئے تھے حضرت بہت خوش ہوئے دیکھیے کسی کو کوئی کیا حقیق سمجھے جب ان کا انتقال ہونے لگا تو تین دن تک مسلسل روتے رہے بس نماز پڑھتے تھے زمین پر تڑپ تڑپ تڑپ کر رونے لگتے تھے اللہ کا خوف تاری ہو گیا اپنے گھر میں اس دیوار تک تڑپتے تھے بس روتے تھے کہ اللہ مجھ کو معاف کر دے عجیب کیفیت تھی اسی حال میں زمین پر تڑپ تڑپ کر جان دے دی دیکھیے گنہ گاروں کی روح میں کیسا انقلاب آیا حالت بدل گئی اتوال کے شعر یاد آئیے حالت بدل گئی ہے یہ مرشد کے فیض سے ورنہ تھرند زندگی ویر کیے ہو یعنی ہم لوگ اپنی زندگی ویران کی ہوئی تھی گناہ کرتا ہے دل ویران ہو جاتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے میری زندگی میں روشنی آ گئی ایک اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر توبہ کر کے پاک صاف ہو کر چلے گئے اپنے دیوان میں دو شیر بڑھا گئے بڑی عجیب شیر ہیں میری کھل کر سیاہ کاری تو دیکھو یعنی میں نے خوب شراب پی اللہ کو ناراض کیا بڑھاپے میں توبہ کی تھی انہوں نے میری کھل کر سیاہ کاری تو دیکھو اور ان کی شان ستاری تو دیکھو گڑا جاتا ہوں جیتے جی زمیں میں گناہوں کی گراں باری تو دیکھو ہوا بیت حفیظ اشرف علی سے بھائی غفلت یہ ہوشیاری تو دیکھو سبحان سہان اللہ حدیث شریف میں آتا ہے اکمل مومن ہیں جس کے اخلاق اچھے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے ان سب سے مجھ سے پیارا اور قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہیں اور سب سے زیادہ دور اور برا لگنے والا وہ شخص دور ہوگا حضور آج کل ہم اپنی عبادتوں پہ ناز ہیں اپنے بیانات پہ ناز ہیں سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوگا اور برا لگنے والا وہ ہوگا جس کے اخلاق خراب ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے اور جو نرمی سے محروم رہا وہ ساری بلائیوں سے محروم رہ گیا ہم لوگ مسلمان بھائیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں گھر کے اندر نرمی کرنی چاہیے نرمی کو بتکلف پیدا کریں اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو اصلاح کروائیں بتکلف نرمی والا دیکھیے حضرت والا فرماتے تھے اپنے لیے دعا مانگو اے اللہ مجھے حلیم الطبا بنا دے یعنی طبیعت میں حلم ہو برداشت ہو رقیق القلب بنا دے یعنی دل میرا نرم ہو کہ اللہ اور رسول کی باتیں سن کے دل نرم ہو جائے اور رحیم المزاج بنا دے مزاج میں شان رحمت غالب ہو غصہ غالب نہ ہو جس میں حدیث شریف میں مفہوم آتا ہے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ غصہ ایمان کو ایسے تباہ کر دیتا ہے جیسے ایلوا جو ہے شہد کو کڑوا کر دیتا ہے شہد ہے تھوڑا ایلوا اتنی کڑوی دوا ہوتی ہے دور سے کوٹ رہا ہو تو پتہ چل جائے تو جو شخص غصہ کرتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا بی بچوں پہ بہن بھائیوں پہ ماں باپ پہ دوستوں پہ گھر کے جو ساتھ رہ رہے ہیں ان پہ غصہ کرتا ہے وہ اللہ کا ولی اور دوست نہیں ہو سکتا وہ اپنے ایمان کی خیر منائے حضرت والا سے اپنے شیخ سے اپنی اصلاح کروائے غصے کی حضرت والا فرماتے ہیں اصلاح کروانے کے لیے کوئی پیر بنانا بھی ضروری نہیں ہے مشیر بنا لیں ہمارے حضرت والا کے پاس کتنے کیسے کیسے غصے والے لوگ آئے ماشاء اللہ ان کا غصہ کنٹرول ہو گیا حضرت والا رحمت سے تعلق سے پہلے میرے اندر بھی بہت غصہ تھا مگر علاج اتنی دفعہ پڑی پھر حضرت والا قریب رہا الحمد للہ اللہ کا شکر ہے اب گھر والوں سے پوچھ لیں آپ <laughs> ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے غصہ رہے نفس پر غصہ آئے بھائی لڑکی کو دیکھ لو لڑکی نہیں میں نہیں دیکھوں گا دل تو چاہے گا اچھا بہت سے لوگ کیونکہ اس وقت جو ہے قربانی جب قریب آ رہی ہے تو لڑکیاں باہر نکل رہی ہیں اپنے گھروں سے اب تو نفس کا بہت شدید ہم لوگوں کو تقاضا ہوگا حضرت والا کا تو مضمون ہی تھا نظر کی حفاظت کا شدید تقاضا ہوگا کہ عورت نکلی ہوئی ہے کچھ نہیں ہوتا دیکھ لو یار پھر توبہ کر لیں گے یہ دیکھنا ہی گناہ ہے آنکھوں کا زنا ہے عورت کو دیکھنا زلفیں کھول کے نکلی اپنی گائے کو دیکھنے یہاں گلیوں میں اور سب جگہ یہاں بلو سوسائٹی میں دیکھ لیں پورے کراچی میں کہیں بھی چلے آئے حیدرآباد چلے آئے مٹیاری کہیں بھی تو ظاہر سی بات ہے ان کو تو پردے کی تمیز ہی نہیں ہے عورتوں کو ہماری ماں بہن بیٹیوں کو بے پردگی تو عام ہو گئی ہے تو ہمیں کسی اچھی نظر سے دیکھنا بھی جائز نہیں ہے ہمت کر کے نظر جھکا لیں ہماری ماں بہن بیٹی اور بہو کو بیبی کو بچی کو یا بہن کو کوئی دیکھے کیسا لگے گا وہ کسی کی ماں اور بہن بیٹی کوئی بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے ہم لوگوں کو ہمت کر کے وہ گائے کے پاس لڑکی کھڑی ہوئی ہے <laughs> بکرا چرا رہی ہے وہ صبح ہی صبح یا اثر کے بعد ہم لوگ چہل قدمی کے لیے نکلے ہیں وہ بیگم صاحبہ بھی چہل قدمی کے لیے نکلی ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں ہم لوگ چہل قدمی اس وقت کرنی ضروری ہے فجر کے بعد کر لیں اس وقت زیادہ رش نہیں ہوتا عورتوں کا تو اب عورتیں کیونکہ اب گھروں سے باہر نکل گئی ہیں عورتیں گائے کو دیکھنے ہیں اپنے بکروں کو دیکھنے اور ہم لوگ بے دھڑک دن کو دیکھے جا رہے ہیں چھٹیاں اس لیے تھوڑی دی کہ ہم اللہ کو ناراض کریں چھٹیاں اس لیے دی ہیں تاکہ ہم اور صحبت اٹھائیں اللہ والوں کی گھر میں پڑے ہوا حضرت والا فرماتے ہیں ہوا کھول رہے ہیں <laughs> میرے شیخ کی کتنی مجلس ہو رہی ہیں فجر کے بعد اصر کے بعد عشاء کے بعد ہمت کر کے آئیں مجلس میں بیٹھنا ہی تو ہے بیٹھنے سے کیا ہوگا جب ہم اٹھیں گے تو ہماری مغفرت ہو جائے گی سو قتل کے مجرم کی معافی ہو گئی اللہ والوں کے مجلس میں اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے تو ہماری ہمارے تو سو قتل تو ہم نے کیے نہیں ہیں <laughs> سو قتل کیے تھے ہمارے اللہ والوں کی بستی کی طرف چل پڑا تھا نے سے اپنا چہرہ کر لیا مرتے وقت اس طرف اس کی بخشش ہو گئی تو اب وقت نکال کے صحبت اہل اللہ میں آئیں انشاءاللہ سے ہماری ایمان کی بیٹری چارج ہوگی اور قیامت کے یہ بہت کام دے گی اس وقت کیونکہ قرب قیامت ہے اللہ والے علیہ السلام کی کشتیاں ہیں ان سے دور بھاگنا گویا کہ اللہ سے دور ہونا ہے پتا ہے کہ حق باتیں بتائیں گے پتہ ہے کہ ہماری دم پہ پیر رکھیں گے میاؤں آواز آئے گی تو بھائی میاؤں کیا آواز ہی نکلے گی نا <laughs> کیونکہ ہمارے پیارے شیخ ایسے ہیں کہ وہ وہی باتیں کرتے ہیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں اللہ والے دعا مانگ کے بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ جو میرے اندر برائی ہو جو ایسی باتیں جو میرے میرے فائدے کے لیے ہو میرے دوستوں کے فائدے کے لیے وہ کہلوا دیجیے اللہ تعالیٰ وہی کہلوا دیتے ہیں اور ہم لوگ سمجھتے ہیں ہمارے اوپر بیان ہو رہا ہے وہ خود بخود وہی بیان ہو جاتا ہے <laughs> وہ سوچ کے کچھ اور آیا میں اس وقت کچھ اور سوچ کے آیا تھا ہمارا آج کیا باتیں ہوئیں بہت ہی ہائی لیول کی ہوئی معرف مصنوعی ہو تو مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں آئی میں آج کچھ اور ہی سوچ کر آیا تھا بس اللہ تعالیٰ نے یہی کہلوا دی اصل تو یہ ہے ہم لوگ اللہ کے لیے جمع ہو جاتے ہیں ہفتے میں ایک دن اور ہمارے عزت کی تو ساتھ تو روزانہ جمع ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے اس لیے یہ جو مجالس کو چھوڑے مت سستی کا علاج فرما گئے حکیم علومت سستی کا علاج بس ہے چستی اور صحبت میں جو لوگ پابندی سے جا رہے ہیں وہ ایک اسٹیپ اور آگے بڑھیں ایک قدم اور آگے بڑھائیں ہمت کر کے خط لکھیں اپنے ایبوں کو کھل کے لکھ دیں ایک دفعہ شرمانے کی کیا بات ہے انشاءاللہ اللہ والے خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ اپنے عیب کو بتا رہے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی سفید داڑھی ہے اس کی کالی داڑھی ہے اتنے عرصے سے جڑا ہوا ہے پھر بھی یہ گناہ کر رہے نہیں وہ اس کو حقیقی نہیں سمجھیں گے ہاں وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ظالم تو اتنے دنوں سے تم اس گناہ ملوث ہو ابھی تک اصلاح نہیں کرا رہے اتنے عرصے سے صاحب کا تعلق ماشاءاللہ اس نے اپنی عزت کو دعوے پہ لگایا اس فقیر کے بعد اس کا خط آیا اس نے اب بتایا یعنی اس کا مطلب یہ میں یہی دیکھ رہا ہوں اتنے عرصے میں تعلق کے بعد پھر انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے وہ خط لکھ کے اپنے ایپ کھل کے بتاتا ہے ورنہ کوئی بتاتا ہی نہیں اس نے بتایا کہ فیس بک کا اکاؤنٹ اب بند کیا ہے اس نے جا کے ظالم نے <laughs> اتنے بیان سن سن کے سننی ہو گیا <laughs> ہر وقت میرا بیان اسی پہ ہوتا ہے حیدرآباد جو آتا ہوں مٹیاری نظامانی گاؤں وغیرہ جانا ہوتا ہے ماشاء اللہ اس نے خط لکھا بڑی خوشی ہوئی کہ میں آپ کا اپنے اتنا بڑا گنا آپ سے چھپا رہا تھا کہ میں نے جو ہے صرف آپ ہاں ہاں کرتا رہتا تھا بہن میں اور اب جا کے میں نے اپنا فیس بک کا اکاؤنٹ بند کیا فیس بک مانے فیس مانے تصویر بک مانے کتابیں اس میں کیا ہوں گی آپ دین کے لیے بھی آپ نے کھولا ہے تو دین کے لیے فائدے ایسے دین دین کی حدود توڑ کے جو دین پھیلائے گا اس کو فائدہ تھوڑی ہوگا دین کی اللہ کی حدود توڑ کے اس پہ عورتیں بھی ایڈ ہوئی نہیں ہیں اور آپ جب مر گئے تو گناہ جاری ہوگا آپ اس میں کتنی کتنی عورتیں ایڈ ہو جاتی ہیں ہے نا آپ نہ بھی کرنا چاہیں تو خود بخود وہ آپ کو ایڈ کر لے گی یہ مولوی آدمی رکھتا ہے میں اس سے ذرا پوچھوں تو صحیح پردہ کتنا کرنا چاہیے <laughs> ایسے ایسے گوشت کی یعنی ایسے بیل کی قربانی جائز ہے کہ نہیں وہ لڑکیوں سے باتیں ہو رہی ہیں ان کو مسئلے بتا رہے ہیں آپ کا کام نہیں ہے مفتیان کرام کا کام ہے مسئلے بتانا ذرا داڑھی رکھ کے اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھ کے ہم مسئلے بتا رہے ہیں مفتیان کرام کا نمبر دینا چاہیے مسئلے بتانے کے لیے لڑکیاں ملی ہیں کہ مسئلے بتانے کے لیے عورتیں ملی ہیں کیا ہمارے حضرات کتنی احتیاط کرتے ہیں عورتوں سے ہمارے حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دونوں کا توانی فرمایا اور سب عورتوں سے فرمایا خط لکھو بھائی بہت مجبوری ہے بھاری آواز کر کے صرف ضروری بات کرنی ہے صرف بھاری آواز کر کے محرم کی اجازت کے ساتھ بس کوئی فالتو باتیں نہیں کرتے ہمارے حضرات وہ بھی بھاری اور ہمارے حضرات بھی سختی سے پیش آتے ہیں کیونکہ عورت کی آواز کا بھی پردے کا حکم ہے کیونکہ عورتیں جو ہیں ان کو خلافت نہیں دی جاتی عورتیں جو ہیں وہ اللہ والی تو ہو سکتی ہیں مگر وہ دین کا کام کے لیے ان کو خلافتیں نہیں دی جاتی اصلاح کا کام مشائق مرد کرتے ہیں خلافتیں اور انبیاء جو ہے سارے مردوں کو بنایا گیا کسی عورت کو نہیں بنایا گیا اس میں کافی سارے راز حضرت والا نے بتایا تھے ہم لوگوں کو <laughs> بہرحال تو اس لیے بھاری آواز کر کے عورتیں مفتی آنے سے مسئلہ پوچھ سکتی ہیں مشائق سے اپنی اصلاح کروا سکتی ہیں مجبوری کی صورت میں ورنہ خط لکھیں اپنے محرم کے دستخط کے ساتھ کیونکہ اصلاح کروانا تو فرض ہے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی ہمارے حضرات کتنی احتیاط کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے پانچ عمل میرے شیخ فرماتے ہیں جن پر جو عمل کر لے گا اللہ کا ولی بن جائے گا پہلا عمل قرآن شریف کی تجوید درست کر لیں مرد بھی عورتیں بھی عورتیں کسی قاریہ سے مرد کسی قاری صاحب سے اور مرد حضرات ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں تھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا اور دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے اور یہ داڑھی کا بچہ رکھنا واجب ہے اور داڑھی ایک مٹھی سے چاول برابر کم کروانا داڑھی منڈانا حرام ہے حرام کام کر کے کوئی اللہ کا ولی اور دوست نہیں ہو سکتا مونچھیں کو حکم ہے بالکل قینچی سے مشین سے صاف کر لیں کیونکہ آج کل دس دنوں میں مونچھیں وغیرہ نہیں کاٹنی چاہیے اور اس میں بھی اگر یہ ہونٹوں کا یہ کنارہ چھپ رہا ہے تو اس کو کھول لینا چاہیے کیونکہ یہ ہونٹوں کا کنارہ چھپ رہا ہے تو یہ حرام ہو جائے گا میں نے بھی ابھی کنارہ کھولا ہے ہمارے عزت نے بھی کنارہ کھول لیا کیونکہ یہ چھپ گیا تو تحریم ہے تحریمی حرام کے قریب ہو جائے گا باقی ناخن وغیرہ پھر دسویں ذلحج کے بعد کاٹ لیں گے ہم لوگ قربانی کے بعد اور تیسرا حکم یہ فرمایا کہ مرد حضرات کھڑے ہوں چل رہے ہوں چوبیس گھنٹے اپنے ٹخنے کھلے رکھیں جب کھڑے ہوں چل رہے ہوں عورتوں کو حکم ہے شہری پردہ کریں نام مردوں سے چہرے کا نقاب کریں ڈیزائن والا برقع نہ پہنے اور محرم مردوں سے دیوڑ سے جیٹ سے خالو سے پھپا سے تائزات چچازاد ماموزات سے عورتوں کا پردہ ہے ہمت کر کے شروع کر دیں لوگ کتنی مذاق اڑائیں کتنی طنز کریں ان کو کہنے دیں ہمت کر کے عمل شروع کر دی اور شوہر کے حقوق کا خیال رکھیں جس کا شوہر ناراض ہے تو اس کا اللہ بھی اس سے ناراض ہے عورت کے لیے سب سے بڑا رتبہ ماں باپ سے بڑا رتبہ شوہر کا ہے عورت کے لیے اس لیے شوہر کو خوب خوش رکھنے کی کوشش کریں اور کوئی اس کی عبادت بھی عورت یہ قبول نہیں اگر اس کا شوہر اس سے ناراض ہو رہا ہے ہمت کر کے اپنے شوہروں کو خوش رکھیں شوہروں کو خوش کرنا بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اور دو عمل حضرت والا فرمایا مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے اپنی نظر کی حفاظت کا اہتمام اور دل کی حفاظت کا اہتمام کریں نظر جو ہے ابلیس کا تیر ہے زہر میں بجھا ہوا گھر سے ارادہ کر کے نکلیں جو ارادہ کر کے نہیں نکلے گا وہ لڑکیوں کو دیکھتا ہی چلے جائے گا یہاں سے لے کر جب مسجد اختر تک بائک پہ جا رہا ہے یا گاڑی پہ جا رہا ہے یا پیدل جا رہا ہے یا مسجد اشرف تک جا رہا ہے یا مدرسہ یہاں تو مدرسہ بنات بھی کھلا ہوا ہے حضرت والا فرماتے ہیں برقعے والی عورت کو بھی مت دیکھو برقے والی جو عالمات بننے آ رہی ہیں صبح آتی ہیں شام کو جاتی ہیں ان کو بھی مت دیکھو اسی طرح جو لوگ اپنی بائک پہ لڑکیوں اپنی بچیوں کو اپنی بیوی کو لے کے جا رہے ہیں بیان کے بعد ان کو بھی مت دیکھو نظر جھکا کے رکھو جیسے اپنی عورتوں کو ہم لینے جاتے ہیں حضرت کے بیان کے لیے تو یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی کہاں بیٹھا ہے اپنے دوست کو تلاش کر رہے ہیں اس میں دوسری کی ماں بہن بیٹی کی بیوی پہ نظر پڑ گئی عزت ہے وہ بھلے وہ پردے میں عورت آ رہی ہے جب بیان کے لیے باہر نکلنی ہے تو اپنی نظر جھکا کے کھڑے رہیں اپنی اہلیہ کو فون کرتے ہیں بھائی وہ آ جائیں ہم لوگ سامنے کھڑے ہیں گھر کے سامنے کھڑے ہیں ڈھوکے والی کو بھی مت دیکھو اس سے انسان اتنا کنٹرول کرے گا تو بچ سکتا ہے اور بالکل ہی بے لگام چھوڑ دے گا کہ اچانک نظر معاف ہے اچانک میں پوری چینک کی چینک پیتا رہے گا پھر دل میں سکون بھی نہیں آئے گا نظر کی حفاظت کرنے سے ایمان کی حلاوت ملے گی جب نظر کی حفاظت نہیں کرے گا تو ایمان کی حلاوت چھین لی جائے گی پھر کیا کہے گا بے چین ہو پریشان میں بے چینی پریشانی اسی لیے تو ہے نظر کی حفاظت نہیں کر رہے ہم لوگ ہماری ماں بہن بیٹیاں جو اجمیر میں رہتی ہیں یا جو ادھر رہتی ہیں سندھ بلو سوسائٹی میں بھی جو بیان کے لیے جاتی ہیں پیدل جا رہی ہیں تو ہم ادھر ادھر غیر محرم مردوں کو مت دیکھیں ان کے لیے بھی حکم ہے کہ نام محرم مردوں کو مت دیکھیں حسین لڑکے ہیں چڈے پہن کے اور ہاف سلیو شرٹس پہن کے ہمارا شوہر تو داڑھی والا ٹوپی والا سفید لباس والا اگر آپ کی نظر حسین لڑکے پہ پڑ گئے اس کا دل آ گیا آپ کا دل آ گیا پھر کیا ہوگا اس لیے عورتوں کو بھی حکم ہے کہ نام محرم مردوں کو مت دیکھیں کرکٹ کھیلنا ہے لڑکے ان پہ آپ کی نظر پڑ گئی تو پھر اس لیے ہماری ماں بہن بیٹیاں چاہے بوڑھی ہوں جوان ہوں ان کو حکم ہے کہ وہ بھی نامحرم مردوں کو مت دیکھیں قرآن شریف کی آیت ہے کہ نام میرا مردوں کو نہ دیکھیں اس لیے ٹی وی دیکھنا بھی حرام ہے کہ اس پہ ہم لوگ عورتوں کو دیکھ رہے ہیں عورتیں نامحرم مردوں کو دیکھ رہی ہیں اور پھر گھر میں بیٹھے ہوئے آج کل انٹرنیٹ پہ لگے ہوئے اپنے موبائل پہ تصویریں دیکھ رہے ہیں ویب سائٹس کھول رہے ہیں خبریں دیکھ رہے ہیں اس میں نام حرم عورتیں آ رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک یاد کر لینا چاہیے انہوں نے کتنی دین کے لیے تکلیفیں اٹھائیں اور ہم انٹرنیٹ پہ تصویریں دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ پہ اکاؤنٹ کھولا ہوا ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم و قلو سلیم عطا فرمائے اور مایوس ہونے سے بچائے اور ہمت کر کے گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیں سمجھ گئے ماشاء اللہ بچے تو پھر بچے ہیں ہنستے اور ہنساتے ہیں جب ضد پر آ جاتے ہیں اپنا حکم چلاتے ہیں بچے تو ضد کریں گے تو ہماری ماں بہن بیٹیوں کو چاہیے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیں چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا بڑوں کو اکرام نہیں کرتا عالموں کو اکرام نہیں کرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے اس لیے چھوٹے بچوں کو ہر وقت تماچے مگاڑنا طنز کرنا اٹھا کے پھینک دینا یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے معاف کر دینا چاہیے بچوں کو ہم بھی تو بچپن شرارتیں کرتے تھے کوئی ہم بایزید عزیت پیدا ہوئے تھے کیا <laughs> یا بابا فرید الدین اطار پیدا ہوئے تھے بچے تو شرارتیں کرتے ہیں ہیں اب دعا کر لیتے یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے ہم سب کو اللہ والا بنا دیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیں اللہ ظاہری گناہوں سے باطنی گناہوں سے سچی توبہ کر دیں آپ ہمیں معاف فرما دیجیے اللہ ہم سچے دل سے توبہ کر دیں آپ ہمیں معاف فرما دیجیے اپنا محبوب بنا لیجیے اے اللہ نظر کی حفاظت کی سو فیصد ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے کتنے ہی گندے تقاضے ہوں ان کو دبانے کی توفیق عطا فرما دیجیے آپ راضی ہو جائیے بیوی کی خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا ہمیں توفیق دے کے ہم والدین سے اف بھی نہ کریں ان کو جھڑکے بھی نہیں ان سے ہوں بھی نہ کریں ان سے بدتمیزی بھی نہ کریں ان کے سامنے کندھے جھکا لیں والدین کے سامنے اگر وہ ہم کو ستا رہے ہوں والدین اگر وہ ہم کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہوں تو چہرے پہ ایک بل بھی نہ آئے اور <laughs> آپ کا حکم سمجھ کر نظر جھکا کے ان کی ڈانٹ کو سہنے کی توفیق عطا فرما حلیم التبا بنا دے رقیق القلب بنا دے رحیم المزاج بنا دے ماں باپ کا عدن مسیح فرما دے ہماری ماں بہن بیٹیاں ہمیں بیویوں کو توفیق دے کے اپنے شوہروں کا خوب خیال رکھیں خوب خیال رکھیں اگرچہ شوہر ظلم بھی کر رہا ہو اگرچہ والدین بھی ظلم کر رہے ہوں پھر بھی ہماری بیویوں کو ہماری گھر والیوں کو توفیق دے کہ اپنے شوہروں کا خوب خیال رکھیں اللہ کیونکہ شوہر کا بہت بڑا رتبہ ہے اے اللہ اگر حکم ہوتا سجدہ کرنے کا حکم ہوتا اپنے شوہر کو سجدہ کرو ایسا بڑا رتبہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کا رکھا ہے اے اللہ ہم سب پہ عقل سلیم قلب سلیم فہم سلیم عطا فرما اہل اللہ کی مجالس میں جانے کی تو توفیق عطا فرما ان سے بدگمانی سے بچا لیجئے وہ تو اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم ان سے کیا بدگمانی کریں گے اے اللہ ہمیں ہمت کر کے ان اللہ والوں کی مجلس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے ہمیں بھی اللہ والا بنا دے جانور سے انسان انسان سے مسلمان مسلمان سے پکا مسلمان اور اللہ والا بنا کر اولیاء صدیقین خط انتہا تک پہنچا دیجیے جتنی ماں بہن بیٹیاں آئی ہیں جو سن رہی ہیں سب کو شرعی پردہ کی توفیق دے دے سب کو اللہ والی بنا دے اے اللہ آپس میں محبتیں قائم فرما دے جو لوگ دین پہ مرد عورتیں چل رہی ہیں ہم سب کو استقامت ادا فرما دیجیے اے اللہ استقامت دے دیے شرعی پردہ کی توفیق دے دے بقر عید کے دن اور عید کے بعد جو دعوتیں وغیرہ ہوں گی اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے شرعی پردہ کی توفیق دے دے نامحرم مردوں اور عورتوں سے بچا لیجیے اے اللہ آپ راضی ہو ہو جائیے ہاں، ہر وقت ہمیں اس بات کی فکر ہو کس بات سے آپ خوش ہوتے ہیں کس بات سے ناراض اگر گناہ ہو جائے تو مایوسی سے بچا لیں فوراً توبہ کی توفیق دے دے اللہ فوراً آپ سے رجوع کی توفیق دے دے مکمل صحت دے دے ہم سب کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما موصلہ دار ابر کی مانند بہنے والی آنکھیں عطا فرما تڑپتا ہوا دل عطا فرما اخلاص عطا فرما دیجیے رضا بن قضا نصیب فرما کامل صبر نصیب فرما کامل شکر نصیب فرما اے اللہ آپ راضی ہو جائی ہے ہمارے پیارے شیخ عارف بلّہ شیخ العلم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خادم خاص حضرت سید شاہ جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں پیچھے ہی آرام فرمائے قبرستان میں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری ہماری مغفرت فرما دے بہت پیارے تھے اور یا اللہ ان کے جو بیٹے ہیں حضرت مولانا مظہر صاحب داروں کا تم عالیہ اور ان کی سب اولادوں پہ رحمتوں کی بارش فرما خوب کروڑوں صحت کی خزائیں لٹا دے خوب خوشیاں دکھائیے اور ہمارے پیارے موجودہ شیخ حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب کا تم عالیہ ان کی زندگی خوب برکت عطا فرما ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرما اور یا اللہ جتنے مشائق علماء ہیں ان سب کی زندگی میں برکت عطا فرما جو حج حجاج کرام اس وقت گئے ہوئے ہیں اللہ حج کرنے ان کے حج کو آسان فرما قبول فرما سب کو وسعت عطا فرما اے اللہ سب کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما دیجیے اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی دعاؤں میں شامل فرما لیجیے صلی اللہ علیہ نبی امیہ بحرمت سید وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم